مسلمانوں تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں اور آسمایا جائے گا اور تم اہل کتاب اور مشرقین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہیں اختیار کرنے ہیں